میں کہنا جی، جی۔ ہاں۔ شاہ جی گل ہے گل بات کرنی ہے جس کو ہمیں بھائی ہے نا مشورہ کرسا تو گل کرسا اچھا۔ اس لیے اس لیے مرانوں واقعہ گل ہے مروب صاحب آج تو پہلے سنی گل تیری ساری چل بھی رہی ہے تو سانو سرنجا رہا ہے بھائی گل لے رہے بچہ ہو تاکہ تھی رشتہ رکھو تو میں تھوڑے معافی کو کر دیتا اپنا سب دیکھ بالکل دسان د پیمنٹ لے لیا ہلو جی۔ جی جی تھی آپ کر لیں گے جو آج کل رہے گا پیس نہیں بھی ہاں۔ سمجھ اچھا۔ ماجہ جی، مطلب یہ مطلب نہیں ہاشمی خان جانے جی۔ ہاشمی نے بخاری نہیں صحیح ہاشمی بھی نہ ہوئے فاروق آزم کی لڑی چنے تو ہاشمی نہ کلے قریشی ہوئے جی۔ صحیح حضرت عمر کی لڑی چنے بابا فرید بھی حضرت عمر لڑی چنے جڑے حضرت عمر کی لڑی چنے وہ قریشی نے ہاشمی نہیں جی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸੈਦ ਇਹ ਇੱਕੋ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ جی ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ جی ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ